ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل القدت السانی یفقہ کولی سبق نمبر تینتیس آیت نمبر دو سو ترتالیس سے دو سو باون صورت البقرا لیسن نمبر تھرٹی تھری آیت number two forty three two two fifty two اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آج ہم دوسرے پارے کا آخری لیسن کریں گے دیکھیے چلتے جاتے ہیں تو سفر طے ہو ہی جاتا ہے نا آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس شروع سے آ رہے ہیں ان کو یقین آتا ہے کہ وہ دو پورے جز پڑھ چکے ہیں پیچھے صرف اٹھائیس رہ گئے جب بھی میں دوسرے پارے کے اینڈ والے لیسن پڑھاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اور دعا بھی کرتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ٹوئنٹی ایٹ پارہ کر رہے ہوں گے اینڈ پھر آپ تھرڈ پڑھیں گے تو اس طرح پیچھے چلتا ہے اور جس دن پہلا شروع کرتے ہیں پارا اس دن دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیسویں پارے تک لے جا تو سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے اس پیغام کو لینے والا بنائے جو اللہ کے نبی نے اتنی محبت سے ہمیں دیا کہ ہم اس میں سے ایک سبق بھی مس نہ کریں اور آپ دیکھیے کہ قرآن کا معاملہ جو ہے نا وہ دوسری چیزوں سے بالکل فرق ہے آپ اسکول میں نہ جائیں کالج میں نہ جائیں بعد میں نوٹس لے لیں میک اپ کر لیں گزارا ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی کلاس کو آپ بالکل آپ کی جان پہ بنی ہو اس کے علاوہ آپ چھٹی نہ کیا کریں ورنہ یہ خیانت ہوگی اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہو سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ میری یہ قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا صرف فرقان میں ہم پڑھیں گے اس سے ملتی بھی آیتیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 243 سے علم تارا کیا نہیں تم نے دیکھا ابھی آواز کم نکلی آپ لوگوں کی ہوں الن طرف ان لوگوں کے جو خرجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے فقال لهم اللہ کہا ان سے اللہ نے یا کہا ان کے لیے اللہ نے یہ زیادہ بہتر ہے کہا ان کے لیے اللہ نے منہ تو مر جاؤ ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا ان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل فضل کرنے والا ہے الناس لوگوں پر ولا کنہ اور لیکن اکثر اکثرانناسی اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے و اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں واللموں اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے من ذلذی کون ہے جو یقرید اللہ قرض دے اللہ کو قردن حسنا اچھا قرض اچھا فیدا افہو پس وہ بڑھائے گا اس کو لہو اس کے لیے اد آفن کثیرہ کئی گنا و الو اور اللہ تعالی یک بدو تنگ دستی کرتا ہے و یب سوتو اور کشادگی دیتا ہے و الہ ہی اور اسی کی طرف تر جاؤن تم لوٹائے جاؤ گے الارا کیا نہیں دیکھا تم نے ال المل سرداروں کی طرف ممبنی اسرائیلا بنی اسرائیل سے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قالو جب انہوں نے کہا لی نبی جن نبی سے لہم ان کے لیے ابعث مقرر کریے لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قالا اس نے کہا حل کیا اسی تم نہیں کہ تم ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے علیکم القتال تم پر جہاد کرنا اللہ تو قاتلو نہ تم لڑو قالو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہم کو اللہ کہنا نقاتلا ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقد اخرجنا اور تحقیق نکالا گیا ہمیں من دیا ہمارے گھروں میں سے و ابنائینہ اور بچوں کو ہمارے فلما بس جب کتب علیہم فرض کیا گیا ان پر القتال جہاد تولو پھر گئے اللہ قلیلم سوائے چند کے ان میں سے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں بالظالمین ظالموں کو وقال اور کہا ان سے نبی یحم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد باسا بے شک مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے تالوتا تالوت کو ملکن بادشاہ قالو انہوں نے کہا انا کیسے یکونو ہو سکتی ہے لہو اس کی الملکو بادشاہی علینا ہم پر و نحنو اور ہم احق کو زیادہ مستحق ہیں بالملکی بادشاہت پر من ہو اس سے ولم یوتا اور نہیں دی گئی سعتم اس کو وسط من المالی مال سے قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو علیکم تم پر وضا اور زیادہ دی اس کو بسطن کشادگی فی العلمی علم والجسمی اور جسم میں واللہ اور اللہ یو تی دیتا ہے ملک اپنی بادشاہی میں یشع جس کو وہ چاہتا ہے و ال اور اللہ واسیون علیم علم والا ہے وقال لہم اور کہا ان سے نبی یحم ان کے نبی نے ان آیت بے شک نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ان یہ کہ یا تم آئے گا تمہارے پاس اتابوتو تابوت فی ہی ہی سکینتن اس میں سکون ہے مر مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے و بقیتم اور یادگاریں مما ترکا اس میں سے جو چھوڑا آل موسا نے و آل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکتو فرشتے ان نفیزہ لکا بے شک اس میں لآیت لکم نشانی ہے تمہارے لیے ان کن تم اگر ہو تم مؤمنین مومن فلما پھر جب فصل تالوۃ روانہ ہوا تالوت بل جنودی لشکر کے ساتھ یا لشکروں کے ساتھ قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلی کم آزمائے گا تم کو بی نہرن دریا پر فمن بس جو کوئی شریب امن ہو پی لے اس سے فلئی سمنی بس نہیں ہے مجھ سے لم اور جو نہ یت امہو پیے گا اس کو فعن ہو پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے اللہ مگر من اخترفا جو بھر لے غرفتم چلو بیدی ہی اپنے ہاتھ سے فشریب منہو پس پی لیا انہوں نے اس سے اللہ قلیلاً سوائے چند کے من ہم ان میں سے فلم ما پس جب جا وضح پار کر لیا اس کو ہوا اس نے ولدینہ اور جو ایمان لائے ماہو اس کے ساتھ قالو انہوں نے کہا لا طاقت نہیں طاقت یعنی مقابلے کی لنا ہمارے لیے الوما آج بھی جالوتا جالوت کے ساتھ و جنودی اور اس کے لشکروں کے ساتھ قال الذین کہا ان لوگوں نے جو یزونہ یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے کم کتنی بار من فیتن قلیلتن چھوٹی جماعت نے غلبت فتح حاصل کی فیتن کثیرتم بڑی جماعت پر بیسن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ اور اللہ مصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما اور جب برزو وہ مقابلے پر نکلے لجالوتا جالوت سے و جنو ہی اور اس کے لشکروں سے قالو انہوں نے دعا کی رب بنا اے رب ہمارے افرخ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر و اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدم ون اور فتح یاب کر ہم کو اللقومل کافرین کافر قوم پر فحسمہم پس شکست دی ان کو بزن اللہ اللہ کے حکم سے وقتلا اور قتل کیا داود داؤت نے جالوتا جالوت کو و آتا اللہ اور دی اس کو اللہ نے الملکہ بادشاہی والحکمت اور حکمت واللم اور سکھایا اس کو Mema, Mema, Isedio, Isedio, Yeshaou, وہ چاہتا ہے ولولا لولا اور اگر نہ دف اللہ ہٹاتا اللہ اناسا لوگوں کو بعض ان کے وادن ساتھ باز کے لفصدت الردو ضرور فساد سے بھر جاتی زمین ولاکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل فصل والا ہے العالمین دنیا والوں پر دل کا یہ آیات اللہ آیات ہیں اللہ کی نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو علیکہ آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ و ان نقا اور بے شک آپ لمین المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا مَلِكًا نُّقَاتِلُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم القتال تولوا تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم المؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم أَنَّهُم الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين